جی، الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھ لیا تھا فصل نمبر چھ نہیں کی گردان کا فصل نمبر چھ نہیں کی <clears throat> گردان کے اندر قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ نہیں کی گردان بنتی کیسے ہے اس کے متعلق ہم نے کل پڑھ لیا تھا آگے ہم چلتے ہیں نظم کی طرف ٹھیک ہے نظم کی طرف دیکھیے کہ ساکن تو مزارے کو ابتدا میں دے لگا لائے نہیں آخر میں باقی رکھ ہرگز نہ تو اس کا نشان نون اعرابی اے رابی گرا تو مثل امر یاد کر لے قاعدہ ہے <clears throat> مختصر قاعدہ ہے اور یہ جو لا شروع میں لگانا ہے آخر سے دیکھنا ہے کہ جی آخر میں ہر سے علت ہے کہ نہیں اگر ہر سے علت ہے تو ہر سے گر جائے گا اور اگر ہوگا تو وہ ساکن ہو جائے گا تو بس یہ قاعدہ تھا اس کے اندر سے آگے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اس کے سوالات کی طرف اس کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں لا تنب لا لا یمنا سے پوری گران کرو لا تنب لا یج تنب سے پوری گردان آپ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ارادہ ارادہ کی گردان کریں گے تو لا یج تنب سے کیسے ہوگی گردان وہ دیکھیے لا یج تنب لا یج تنیبا لا یج تنیبو لا تجتنب لا تجتنبا لا یجتنبنا لا اجتنب لا نجتنب ٹھیک ہے یہ غائب والی ہوگی حاضر کی گردان کیسے ہوگی حاضر کی لا تجتنب لا تجتنبا لا تجتنبو لا تجتنبی لا تجتنبا لا تجتنبنا ٹھیک ہے نا ایسے ہی جس طرح ہم نے وہ کیا تھا پورا کا پورا لا تفل لا تفل لا تفل لا تفل لا تفل لا تفلنا تو لا تجتنب لا تجتنبا لا تجتنبو لا تجتنبی لا تجتنبا لا تنبنا یہ تو تھی اس کی صرف عام جو کردان تھی اگر آپ سکیلا کی کریں گے تو سکیلا کیسے ہوگا لا تنی بننا یج تنی بان لا تنی بننا لا تج تنی بننا لاتج تا نیبان لاج نان لاجتا تنی بننا نج تنی بننا ٹھیک ہے جی یہ سکیلا کی کردان تھی اور اسی کے ذرا خفیفہ کی طرف سے لے جا تنی بن لانی بن تنی بن اجتنی بن لا نجتنی بن ٹھیک ہے یہ سارے میں غائب والی سیگے کر رہا ہوں غائب والے حاضر والے جو کریں گے تو اس میں لا تج تنب تا کے ساتھ آئیں گے وہ لا تج تنی بننا لا تج تنی بان لا تج تنی بننا لا تج تنی بننا لا تج تنی بان لا تج تنب نان ایسے ہی لا یترک کی گردان کریں گے تو لاٹ سیگے اور چھ سیگے الادا کر کے اس طرح کریں لا یترک لا رکا لا یت رکو لا تترك لا تکا لا یت رکنا لا رک لا نت رک ٹھیک ہے یہ آٹھ سیگے ہو گئے اس کے اب چھ سیگے کون سے رہ گئے وہ حاضر والے رہ گئے وہ کیا آئے گا لا تت رک آئے گا وہ لا تترک لا تکا لا تت لا تترکی لا تترکا لا تت رکنا ٹھیک ہے نا اسی کے اندر سکیلا بنانا چاہتے ہیں خفیفہ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے خود اب بنانا ہے سکیلا خفیفہ کیسے بنے گا یہ اب آپ نے خود بنانا ہے آگے ہے لا یمنا لا یہ میں کروں گا لا یمنا لا یمنا لا یمنا لا تمنا لا تمنا لا یمنا لا لا نمنا ٹھیک ہے اور <coughs> اب حاضر کیسے ہوگا لا تمنا لاتم نا لاتم نا لاتم نئی لاتم تم نانا جو خطیفہ کے سیگے نہیں ہیں ان کی جگہ کچھ بھی نہیں آئے گا نا وہ سیگے آئے گا نا خفیفہ کے اندر آپ گردان میں دیکھیں گے تو انہوں نے نقطے نکتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیگا نہیں آتا خفیفہ کے اندر جیسے تسنیا کے سیگے خفیفہ میں نہیں آتے تسنیا سی... تسنیا کے آپ دیکھیں تو سیگے نہیں آئیں گے ایسے ہی جو جمع مونس والے سیگے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو جمع مونس والے سیگے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ ہوتے نہیں ہیں سیکھے ہی نہیں ہوتے حقیقہ کے اندر تو یہ اس طریقے سے یہ پوری کی پوری یہ چلے گی اور آپ نے اس کو اب کرنا ہے یا رخ سے کیسے سکیلا بنے گا کیسے خفیفہ بنے گا یہ اس کو تھوڑی سی ذرا مشق کرنی ہے آپ لوگوں نے چیز ہے بالکل جیسے کہ یا رخ سے کیسے کریں گے سکیلا بناتے ہیں چلے لا رکننا لایات رکننا لا تترکن لا تترکان لا یت رک نان لا رکن لانت رکن چلے میں اس کو خفیفہ بناتا ہوں اس میں صرف پانچ سیکھے آئیں گے لا رکن لا یت رکن لا تت رکن لا ات رکن نترکن رکن ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے یہ بنیں گے آپ نے صرف ایک طریقہ سیکھنا ہے اور اس کو بنانا ہے اور یہی آپ کو فائدہ دے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہوتے ہیں سکیلا خفیفہ کے سیگے یاد رکھیے گا حدیث میں بھی ذکر ہوتے ہیں حدیث میں بھی ہیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ہمسا مسل نہیں ہے تو ہم سے مثلاً کیا کس طرح جو ہے اس کو مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ حمزہ وصل نہیں ہے تو اکٹھا تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے اس میں تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا اس میں بھی اکٹھا کر سکتے چودہ کے چودہ سیگے اکٹھے آپ پڑھ لیں چودہ سیگے اکٹھے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں نے کل آپ کو کہا تھا میں نے اس لیے کہہ دیا میں نے کہا کہ بھائی اس لیے علاقہ نہیں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں تو امر میں ہم نے یہ کام کیا تھا نہیں میں بھی ایسے کر لیا تھا اس وجہ سے کہا تھا ورنہ پھر یہی ہے ورنہ اس میں آپ کو چینج نہیں کرنا پڑتا وہاں پہ یہ تھا کہ ایک دم آپ کی زبان ایک فلو میں جاری ہوتی ہے آپ کو فوراً رکنا پڑتا ہے پھر دوبارہ جیسے امر کی حاضر کے سیگوں کو بدلنے کے لیے فلو ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو کر لیں تو ٹوٹے گا نہیں آپ کا یہاں پہ فلو نہیں ٹوٹے گا تو اس کو اس طرح کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے اچھا جی فکر ترجمہ اردو میں کرو فکرات ذیل کا یہ سوال نمبر دو ہے فکرات ذیل کا ترجمہ اردو لاتم ناؤ لاتم ناؤ بتائیے آپ لوگ لاتم نا لاتم نا لاتم ناؤ اس کا ترجمہ بتائیے لاتم ناؤ ترجمہ بتائیے لاتم ناؤ ترجمہ بتائیے منع یم منع کرنا روکنا لا تم نہ منع کرو تم سب مت لا تم نہ منع کرو تم سب مر ٹھیک ہے نہ روکو تم سب مر وہ بھی ٹھیک ہے نہ روکو تم سب مر تم سب مر لا یت رکنا لا یت رکنا ترجمہ تارا کا یت رک کا مطلب چھوڑنا تارا کا یت رک کا مطلب لا یت رکنا ایک بہت بڑی نشانی اس کے اندر موجود ہے اب آخر کے اندر ایک نشانی موجود ہے آخر کے اندر فوراً سیوا کون سا ہے لا تو رکنا آخر کے اندر ایک نشانی موجود ہے بالکل لا یا آخر کے اندر ایک نشانی موجود ہے ہاں نہ چھوڑے وہ سب اور نا مونس کی آخر میں نو آ رہا ہے نا یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے نو جو آخر میں ہے وہ لا یا رکنا نہ چھوڑے وہ سب عورتیں لا یج تنی با لا یج تنی با لا یج تنا ہاں لا با یج تنی پرہیز کرنا نہ پرہیز کریں وہ دو مت یج تنی با نہ پرہیز کریں وہ دو مت آگے منع یمن روکنے کے معنی ہوتے ہیں روکنا منع یمنا کرنا لا نئی لا آئی ہاں نہ روک تو ایک عورت لا لاتم نہ منع کر تو ایک عورت نہ منع کر تو ایک عورت یا نہ روک تو ایک عورت لا تک رکنا ترا کا یت یت رکو ترا ترا کا کا یت رکو وہی والا چھوڑنے کے معنی لا تک رکنا اس میں بھی ایک آخر میں بہت بڑی نشانی ہے آخر میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لا تک رکنا آخر میں ایک بہت بڑی نشانی ہے ہاں نہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا لا رکنا شروع میں تا آخر میں آیا ہوا ہے فوراً سمجھ جائیں کہ بھئی یہ کیا ہے یہ نو جمع مونس والا ہے نو جمع مونس والا ہے آخر میں نون اور تا شروع میں تو حاضر کا آ گیا اس کا مطلب ہے نون جمع مونس یہ حاضر ہے اچھا آگے دیکھیے لا تک رکنا نان لا رخ نان نان والا سیگا گیا نان نان والا سیگا گیا لا تک رخ نان شروع میں تا ہے آخر میں نان آ گیا شروع میں تا ہے آخر میں نان آ گیا کون سمجھے کون سی گا لا بھائی نان کا سیگا ہے نان تو دو عورتیں کیسے آ جائے گا یاد ہے میں نے نان کا کیا بتایا تھا نان ہاں سب عورتیں ہیں لا رکان نہیں ہے لا تک رخ نان نان جب بھی آ جائے فرق سمجھیں جمع مونس کے لیے نان ٹھیک ہے نا لاتا رخ نہ ہرگز ہرگز ہرگیز نہ ہاں، اچھا نہ چھوڑو تم سب عورتیں تم سب عورتیں ہرگز ہرگز نہ چھوڑو یا ہرگز نہ چھوڑو تم سب عورتیں نان آ گیا اور پائے شروع میں تو حاضر کا سیکھی لاتا لمنا لاتا لمنا لاتا لمنا لاتا لمنا علیما یا علم جاننے کے مانا ہوتے ہیں جاننا تو لاتا لمنا کیا ہوگا ہو سکتے ہیں نا ٹھیک ہے لا لا لا لا لا لا لا تعلمن تعلمان علمن تمنا ٹھیک ہے نا لا لا لا لا لا تعلمن تعلمن تعلمن تعلمان تعلم یہ یہ بھی بھی تو غائب کا سیگا ہو سکتا ہے اور کون سا سیگا بھی ہو سکتا ہے غائب کا سیگا بھی ہو سکتا ہے مونس مونت کا لا تعلمن منا مونس محنت کا سیگا بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا سیگا بھی ہو سکتا ہے حاضر مذکر بھی ہو سکتا ہے اور واحد مونس کا بھی ہو سکتا ہے علاکہ منا ہرگیز نہ جانے وہ ایک عورت یا کیا ہوگا ہرگیز نہ جان تو ایک مرد دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا یہ اس کو دیکھ لیجیے گا آگے سوال نمبر تین کو دیکھ لیجیے گا سوال نمبر تین کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو ایک عورت ہرگیز نہ رو اس کو ضرور دیکھ لینا ہے کل میں شاء اللہ کراؤں گا ساتھ ساتھ لیکن یہ کہ آپ لوگ اس کو ذرا دیکھ لیں گے اس کو ذرا دیکھیں گے